اب خود بریلویوں کی کتاب میں آپ کی بشریت کے بارے میں کیا لکھا ہے یعنی ان کی تضاد بیانی ہے ایک طرف تو وہی لکھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں نور ہیں بشر نہیں ہیں اور بشر کہنا یہ کیا ہے بے ادبی ہے اور اصل بھی ایمان وغیرہ کا ذریعہ بنتی ہے دوسری طرف انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا کیا ہے نمبر ایک مولانا اعلی حضرت عظیم المرتبت علامہ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب وہ فرماتے ہیں وہ بشر ہیں وہ کیا ہیں بشر ہیں مگر عالمی عالوی سے لاکھ درجہ اشرف اور جسم انسانی رکھتے ہیں مگر ارواح و ملائکہ سے ہزار درجہ الطف نفی الفی صفحہ نمبر دس اور وہی دوسری جگہ یہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہ مسلط وسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں جو دوسروں کو معصوم معنی اہل سنت سے خارج ہے تو یہاں انبیاء کو کیا قرار دے رہا ہے بشر دوام العائش فی ان انت من قریش صفحہ نمبر ستائیس حصہ اول یہ جی عظیم المرتبہ صاحب کی دو عبارتیں ان کے دوسرے بزرگ ہیں حکیم مولانا ابو الحسنات سید محمد احمد صاحب خطیب جامع مسجد وزیر خان لاہور ان کا ایک کتاب ہے سوال و جواب کے انداز میں جس طرح کہ ہمارے ہاں تعلیم الاسلام ہے اس طرح کا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی وہ بشر ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کے لیے آئے اور احکام الہی اس پر خدا کی طرف سے بذریعہ وحی آتے ہوں پھر آگے دوسرے سوال کے جواب میں لکھتا ہے کہ سب انبیاء بشر تھے تو سب میں کون آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے حنفی سلسلہ دینیات حصہ اول یعنی العقائد صفحہ نمبر پندرہ اور سولہ اور اعلی حضرت کے خصوصی شاگرد بالفاظ دیگر ان کے علوم کے ترجمان علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی اعلی حضرت کا ترجمہ قرآن ہے کنز ایمان کے نام سے اور اس پر حواش یہ ہیں ان کے اسی شاگرد خلف الرشید کے کس کے خلف تو ہم نہیں کہہ سکتے خلف الرشید کے خلف اور خلف میں فرق جانتے ہو فخلف من بعدهم خلف ازاع الصلاة و تباؤش فسوف يلقون القونا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریشی جن کے حسب و نصب کو تم خوب جانتے ہو پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نصب ہیں حاشیہ کنزر ایمان صفحہ نمبر تین سو فائدہ نمبر تیس اور ان کے علوم کے درجمان علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب وہ ارشاد فرماتے ہیں نبی جن سے بشر میں آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں جن یا فرشتے نہیں ہوتے جا الحق صفحہ نمبر ایک سو چونسٹھ یہ ہو گئے ان کے عقائد یعنی ان کی کتابوں کے حوالے کہ جن میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے بشر کہا ہے اب پریشانی کی بات جو ہوتی ہے وہ مطالعہ بریلوی میں علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ بریلویوں کے وہ پانچ بنیادی عقائد جن میں وہ اپنے عوام کے ایمان کو سلب کرتے ہیں اپنے ایمان کو بچا لیتے ہیں اور عوام کے ایمان کو سلب کرتے ہیں تو ان مسائل خمسہ میں یا عقائد خمسہ میں سے ایک یہ بھی عقیدہ ہے اب اگر عوام کو یہ کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں اور وہ نور ہیں اور عوام نے اس کے مطابق عقیدہ بنا دیا تو یہ کتنی ساری آیات قرآنیہ کا انکار ہے اور قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کیا ہے کفر ہے تو عوام کے عقیدے کو تباہ و برباد کر دیا ان کو کافر بنا دیا اور جب خود ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ہیں تو بشر لیکن بہت لطیف ہیں رفیق ہیں رقیق ہیں وغیرہ وغیرہ اپنے ایمان کو بچا گئے یہ ہوتی ہے خطرناک بات اور یہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کسی اور کے ایجنٹ بھی ہیں اور یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے بھی ورنہ اگر آدمی کو خوف خدا ہو اور آخرت پر اس کا یقین ہو اللہ کی رضا اور اس کا غضب اس کے سامنے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ہو تو وہ آپ کے دین سے کیسے بغاوت کر سکتا ہے اور لوگوں کو اس سے دور کیسے لے جا سکتا ہے تجیبہ تو ہو گئی اب انشاءاللہ کل تھوڑا سا ایک درس اس پر اور ہوگا پھر اس بحث کو ختم کر دیں انشاءاللہ